اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہوگا اس لیے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں اور اگر تم دونوں ان کے خلاف سازش کرو گی تو بے شک اللہ ان کا مولا ہے اور جبرائیل اور نیک مومنین ان کے مولا ہیں اور اس کے بعد فرشتے ان کے مددگار ہیں عیسائیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خاطر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ حفصہ نے آپ کا راز عائشہ کو کیوں بتا دیا اور دونوں نے ایسا کام کیوں کیا جس سے آپ کا سکون درہم برہم ہو گیا یہ تو ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام نہیں کیا جو ان کا حق ہے تمہیں اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے اور اگر تم دونوں کسی ایسی بات پر اتفاق کرو گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہو تو جان لو کہ نبی کا مولا اللہ ہے اور اور اور جبرائیل ہیں ہیں نیک اہل ایمان ان سب کے بعد فرشتے آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس لیے کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا تم دونوں تو بھلا عورتیں ہو اللہ جبرائیل اور فرشتوں کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہو سکتی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین شرف و عزت کا بیان اور آپ کی مذکورہ دونوں بیویوں کے لیے تنبیہ اور دھمکی ہے